عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں تین دن تک باہر تشریف نہیں لائے انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا قربان اس حسن و جمال کے پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد وفات تک آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا صحیح بخاری حدیث نمبر 681